عبداللہ بن محمد زہری کی سند سے یزید سے شریک کی مانند مروی ہے اور سم لا یعودو کے لفظ ذکر نہیں کیے یعنی پھر دوبارہ نہ اٹھاتے کے لفظ نقل نہیں کیے سفیان نے کہا بعد میں کوفہ میں ہم کو سم لا یعودو کے لفظ بیان کیے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث کو ہوشیم خالد اور ابن ادریس نے یزید سے روایت کیا ہے مگر ان حضرات نے لا یعودو کا لفظ روایت نہیں کیا ہے سننے ابو تبوت حدیث نمبر سات سو اکاون